جناب عبداللہ بن ابی قطادہ اپنے والد حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے یہ سمجھا آپ چاہتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت پا لیں سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو